ایک تم سے کیا محبت ہو گئی اور ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی ساری دنیا ہی سے نفرت ہو گئی رسر یا سے ہی اب دل کی فطرت ہو گئی یا ہی اب دل کی فطرت ہو گئی اور آرزو جو کی وہ حسرت ہو گئی ہر یہ جو کی حسرت ہو گئی اور فرما کہ میری جو ہونی کی حالت ہو گئی میری جو ہونی کی حالت ہو گئی خیر ایک دنیا کو عبرت ہو گئی خیر ایک دنیا کو عبرت دل میں داغوں کی وہ کثرت ہو گئی دل میں داغوں کی وہ کثرت ہو گئی اور رونما ایک شان وحدت ہو گئی رونما آ گئے پہلو میں راحت ہو گئی آ گئے پہلو میں راحت ہو گئی اور چل دیے اٹھ کر قیامت ہو گئی آ گئے پہلو میں راحت ہو گئی اور چل دیے اٹھ کر قیامت ہو گئی چل دیے اور فرمائے کے عشق میں ذلت بھی عزت ہو گئی شت میں بھی عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی سوگ میں یہ کس کی شرکت ہو گئی اور میں ماتم میں عشرت ہو گئی اور آ گئے گئے تھوڑی سی زحمت ہو گئی آ گئے تھوڑی سی زحمت ہو گئی میرے جینے کی تو صورت ہو گئی حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ سے کسی نے ریاض کی شکایت کی تھی کہ عبادت میں ریا ہوتی ہے میں کہ ریا کی وجہ سے چھوڑو مت ریا عبادت ریا سے عبادت بن جائے گی وہ عادت بن جائے گی اور عادت سے عبادت بن جائے گی وہ ریا جس پر سے جاہد تانا زمین وہ ریا جس پر سے جاہد تانا زمین پہلے عادت پھر عبادت ہو گئی پہلے اور فرما کہ جی رہا ہوں مات کی امید میں گراٮٔی مات کی میں اور مر ہی جاؤں گا جیسے ہے پہ گئی مر ہی جاؤں گا جیسے ہے پہ گئی رنج دینے سے وہ باز آئے تو کب رنج دینے سے وہ باز آئے تو کب رنج کھانے کی جدادت ہو گئی رنگ کھانے کی جو مہادت ہو گئی درسرم کے لاکھ جڑ کو اب کہیں ہٹتا ہے دل لاکھ جڑ کو اب کہیں ہٹتا ہے دل اور ہو گئی اب تو محبت ہو گئی ہو گئی اب تو محبت ہو گئی کے ایسی جد کا کیا ٹھکانا ہے بھلا شاعریت کتنی ہے اس کے اندر ایسی جد کا کیا ٹھکانا ہے بھلا بات جو کہہ دی وہ قسمت ہو گئی بات جو کہہ دی وہ قسمت ہو گئی سماج جا کے بہلاؤں لاہی دل کہاں جا کے بہلاؤں لاہی دل کہاں اب تو وحشت میری فطرت ہو گئی اور فرمایا کہ خاک میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ ہاتھ میں کس نے ملایا یہ تو دیکھ شکر کر مٹی سے وارت ہو گئی شکر کر مٹی سے وارت ہو گئی اب تو میں ہوں اور شغل یاد دوست اب تو میں ہوں اور شغل یاد دوست سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی یا تو مسجد رات دن یا میں کدا یا تو مسجد رات دن میں کدا کیسے کیا اللہ حالت ہو گئی کیسے کیا اللہ حالت ہو گئی